علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے آٹا پیسنے کے سبب ہاتھوں میں آبلے پڑ جانے کی شکایت کی میں نے ان سے کہا کاش آپ اپنے ابو جان کے پاس جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادم مانگ لیتی وہ گئیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر اور آرام دہ ہو جب تم دونوں اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاؤ تو تینتیس بار الحمد اور سبحان اللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو آٹھ یہ حدیث صحیح ہے